تو کیا وہ جو اپنی منہ کے بل اوندھا چلے زیادہ راپر ہے یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راپر